لینس نے بیان کیا کہا کہ حشام نے میرے پاس اپنے والد عروا سے لکھ کر بھیجا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی کے معاملے میں میں نے اتنی غیرت نہیں محسوس کی جتنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں میں محسوس کرتی تھی وہ میرے نکاح سے پہلے ہی وفات پا چکی تھیں لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میں ان کا ذکر سنتی رہتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ انہیں جنت میں موتی کے محل کی خوشخبری سنا دیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی بکری ذبح کرتے تو ان سے میل محبت رکھنے والی خواتین کو اس میں سے اتنا ہدیہ بھیجتے جو ان کے لیے کافی ہو جاتا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو سولہ